اب میری جج چی او اگ میرے جج چی ہو اپا جچتا میرے سرکار نہیں کوئی جیسے میرے سرکار سب دم کر بولو جیسے میرے سر

پر جو دیکھے سب سب کے قدموں میں پڑے دے محبوب کی مد ہر ہر میں ہے تاب سخم کس کو سب سب سخم میں نظر کوئی ایسا نہ ملے گا ارے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا سایہ کیوں نہ ملے گا کیونکہ سایہ جس کا ہوتا ہے وہ اپنی اصل کا ہوتا ہے محبوب بے مثل ہے محبوب کا کوئی مثال نہیں محبوب بے مثل ہے اگر سایہ ہوتا تو سایہ مثل ہوتا اس لیے میرے محبوب کا سایہ نہیں برادر آلہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ کوئی ہے نہ ہوا ہو نہ ہوا ہے ارے سایہ بھی کوئی کوئی مثل ہے پھر کیوں نہ جدا سے بنا بنا ہمارا نبی اپنے مولا کا نارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دورا ہمارا نبی ملک کونے ملے امبیا تاج تاتا ستاروں کا آقا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کیڑے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی جن کے تلوں کا دھوڑن ہے آب ہایا ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی جس نے مردہ دیوں کو دی جانے آباد ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی سارے چمکیلے اجلوں میں چمکا کیے اندر شیشوں میں چمکا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کیڑے ہمارا نبی جس کی دریا ہمارا حق سے سے آیا ہمارا تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی چاچا چاپے کے بعد بندہ تمہارے کروڑوں کروڑوں چاپے کے بغیر کروڑ چاپے کے جملہ پانا تمہارے کروڑ کر کے تمہاری پانا کہ کروڑے ہمیں پان پان تم پہ کروڑوں روز ہم نے خطا میں خطام تم نے عطا میں نہ کوئی کمی سربراہ تم پہ کرو درود ساس ہوئی انتخاب وصف ہوا جواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کرو درود وہ شب میں راج وہ سب میں شرک تاج کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کرو درود

ہے جاری انگلیاں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر کر کر کر انگلیاں گیز پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری بابا نور کے

ہوا کرے جیسے پیری کوئی کوئی میرے سرکار میرے محبوب کی نورانی

کی نزاکت لاکھوں سلام میرے زبان زبان اقدس وہ جس کو سب کی کنجی کہے اس کی کی نامی حکومت لاکھوں لاکھوں سلام سلام میرے میرے کا دہن دہن اقدس اقدس وہ جس ہر بار وحی خدا چشمہ علم و حکمت کے کے سر بیچ جس کی رنگت سے بے رنگے رنگ لے گئے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام میرے ماں کی انگلیاں نور کے چشمے پہ لہرا ہے دریا بہے انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام میرے ماں کا دست رحمت ہاتھ جس سے سوٹ غنی کر دیا موجے پہنے سماحت پہ لاکھوں سلام دو جہاں مل کر اور جو کی اس سلام میرے محبوب کے میرے محبوب کے پائے پایا میرے محبوب کے کے پائے جن لیے عرش نے اس میرے بھی تو ساڈا مالک سا مختار بھی تو کل بھی تو نل دادا نو گل مکالا میں یار زبانیاں ادا ہزار خوش پشپ سے رخ رخ ہے یا مہرے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں

ڈر تھا کہ اس کی سزا اب ہو

بھی نہیں وہ بھی نہیں جیسے سرار ایسا نہیں کوئی تی ہوئی ہوئی آن لو گئے پر پر پیرے او سا پورا ہوا اتنا

کیا کیا کیا ہوں تجھے حیران حیران حیران اور حیران حیران کہہ گئے کہہ گئے سبحان اللہ کتنا عمدہ کہہ گئے کہہ بھی گئے اور کہہ بھی گئے دیکھو کیسا کہہ گئے سب کچھ کچھ کچھ ان کے سنا خاموشی خاموش بھی ہو رہے بھی رہے کہلے کی سب کچھ ان کے سنا خاموشی ارے چپ ہو رہا ہے کہ میں کیا کیا کیا ہوں تجھے آخر میں کہہ کے ہم سنیوں پر لگے ہوئے انسان سے یہ پڑھے لے یہ پڑھے بھی سرکار کو اللہ سے ملا یہ شرک شرک ہے اس کا جواب میرے سے کسی اللہ کہتے ہیں